بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم اقسم بیوم ولا بالنفس ایحکم الانسان ولاسم نجمع عظامہ یہ صورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک صورت ہے قرآن مجید کی اس کا جو خطاب کا انداز ہے جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن اللہ تعالیٰ کے خطبات مجموعہ خطبات الہیہ تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کے ناول کی ہیں تو پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبانہ ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اعلیٰ سوت ہو احمر اہنا ہو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بڑھو یہ انداز ہوتا تھا تو اس سارا خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے ابھی کسی کسی اور طرف ہو گئی کبھی تحویل الخطاب اس کے لیے بہت پھر یہ کہ چار چھ آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنگ میں خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے تو یہ آتے ہیں انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں وہی اسٹائل ہے پھر کچھ ٹائم بدلے گا پھر چار چھ سورت دوسرے انداز کی ہوگی پھر چار چھ تیسرے انداز کی ہوگی تو یہ آپ سورت جو ہے فصاحت تو بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے اور خطیبانہ انداز اور اس میں تحویل الخطاب پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کریں کوئی قیامت قیامت نہیں ہو سکتی کیسے ممکن ہے کہ جب کہ انسان مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے لا سے وہ القیامہ لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی ولا اور پھر نہیں رخ سے وہ بن نفس لوامہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی نفس لوامہ کون سا نفس انسان میں جسے ہم ضمیر کہتے ہیں کانشنس ملامت کرنے والا بھی مائی کانشنس از بائٹنگ می میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے آپ برا کام کرتے ہیں تو زمین اندر سے کچھ شے ہے تو کیوں ہے یہ اگر کوئی نیکی نیکی نہیں بدی بدی نہیں تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے اور اگر یہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے تو کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے تھوڑا تغابل میں ہم نے پڑھا تھا بلا لتما سننا سنما لتو باڑنا بے معامی تم اس میں دلیل کوئی نہیں ہے ایمان ہے ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے اور یہ اس پر سارا دارو بدار ہے کون شخص ہے ایسا شخص کے جس سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا وہ کہہ رہا ہے سیرت و کردار جو ہے محمد رسول اللہ کی وہ گویا کہ دلیل رکھتی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے پیچھے لا افسر و القیامہ ولا افسر و بے نقصل لمبا تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل تمہارا ضمیر تمہارا کانشنس اور الانسان سبول انسان عظامہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے بلا کیوں نہیں ہم پوری طرح قادر ہیں اعلیٰ نسبیا بنا یہاں کنہ محضوظ سمجھنا چاہیے بلا کنہ قادرین اعلیٰ اعلی بنانا بنا ہم اس کی ایک ایک کوڑ کو برابر کر دیں گے بلی اور عید السان لیں یا پھر اصل سبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے حرام خوری چھوڑنی نہیں جس ایش کا خوگر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چراتے ہیں آنکھیں بند کر رہے ہیں اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے بل ارد السان اور یقورا یق یوم القیامہ پوچھتا ہے بڑے استضائی میں خیر کب ہوگا یہ قیامت کا دن تو جواب بھی اسی انداز میں ہے یوم جو یفتنون کی طرح فرمایا فیضا برے کر بسر جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چنیا جائیں گی خصف قمر چاند بے نور ہو جائے گا یا یہ کہ چاند جھک جائے گا سورج کے اندر وہ جو میرے اشٹم تو قمر اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے یہ جو ہے کشش شکل کا جو باہمی شکل ہے ان کروں کا اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائے گی فائدہ بڑے پر بسر و خصف القمر و جمع شمس و القمر یقول الانسان و یوم دن عید فار یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی کلّا نہیں لا وزر کوئی ٹھکانا نہیں ہے الا رب کا یوم المستقر اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے یورپا انسان یوم عظیم قدم و آخر اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا جو پیچھے چھوڑا ہوگا ہم آمال نیک ہوں یا بد ہوں اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ اس کے پیچھے جو اثرات چلتے ہیں اس کا حساب بھی بعد میں جاری رہتا ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا آگے آگے پھیل رہا ہے تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا اجر بھی رہے گا پورا رہے گا ان کے ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی درج ہوتا رہے گا اسی طریقے سے کسی نے برا کام شروع کیا تھا ادھر پر جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنی موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا یہ تو آپ کے وہ آبان ہیں اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں بل انسان و اللہ نفس ہی بسیرہ اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں انسان اپنے نسبت کو خود بصیرت رکھتا ہے القا معذیرہ چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے ہوتا ہے کہ انسان کو شخص جو ہے بڑا چر زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو میں نے ٹھیک کیا صحیح کیا کوئی غلط بات نہیں ہے کوئی عذرات موجود ہیں تو وہ تنظیم کی تو زبان بند ہو جاتی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے بل انسان والا نف سے ہی بسیرا ولا لا تو حضرت میں لسان کا جلا بھی اجلت والا مضمون یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا اے نبی آپ اس قرآن کے اب دیکھیے اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی ابھی تک انسان جو جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی شروع میں اماما ازامہ قیامہ اور اس کے بعد بسر قمر مفر بزر مستقر اب یہ پھر اس کے بعد بصیرہ معذیرہ اب اس کے بعد اور بدل رہے ہیں تو لاتو حضی بھائی نشان اکڑتا جناب آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اس کو یاد کر لیں ان علیہ جمع ہو قرآن ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولے نہیں اور قرآن اب اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وہی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے تاکہ اس کی ترتیب معین ہو جائے پیدا کرا نہ ہو ختمیں قرآن پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے اسی کی پیروی کیجیے گا یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وہی فلاں جگہ ہوگی سمے ان علینا بیانا پھر ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن قرآن مجید کی تبدیل کرتا ہے سورہ نساء میں دو احکام کے بارے میں آئے گا استفتونک یا اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے لیکن لوگوں نے سوال کیا پر قول اللہ یفتی کم فل کلالا تو اللہ واضح کر دیتا ہے تم بلا بھی واضح نہیں ہوئی کلالہ کی بات وہ وعدہ کر دیتا تو قرآن کے اندر بھی بعد میں واضح کر دی گئی چیزیں اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شے ہے کہ جو اس کی بیان کرنے والی ہے جو کا ذکر لے تو بلند یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اسے نازل کیا ہے نازل آپ پر کیا ہے صرف آپ کے لیے تو نہیں کیا ہے کیا ہے آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کے لیے اب ان کو واضح کرنا اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا یہ آپ کا کام کلّا بل تو بون کوئی نہیں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو دیکھیے اب پھر سے آپ شروع ہو گیا کفار سے وہ تدرون الآخرہ اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو نظر انداز کر دیتے ہو بجو ہی یوم دن آزرا حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے اسکول چلڈرن کھڑے ہوتے ہیں اپنا ریزلٹ سننے کے لیے تو بعضوں کے چہرے کھلے ہوتے پہلے سے معلوم ہے انہیں کیا کچھ کر کے آئے تھے اور بعض کے چہروں کے اوپر دھواں ہے اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا کچھ نہیں تھا فیل تو ہونا ہی ہونا تو چاہے اب ریزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ریزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے تو وجوہ ہوئی یوم دن ناظرہ بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ رب بہا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کا اس لیے کہ رویت باری تعالی جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صاحب ہے جو سمجھتے ہیں کہ رویت ہوگی اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رویت باری تعالیٰ سے مشرف کیا جائے گا یہ مضمون آ جائے گا سورہ متفقین میں واضح ہو جائے گا اس کے برعکس مجموح جو دن باسرا بہت سے چہرے ہوں گے اس روز سوکھے ہوئے اترے ہوئے اداس تمن فالا بحا فاقرہ ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ کر کل ایزا بلغت اب ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے تو بڑی قیامت ہے پیدا کل بسر القمر قمر قمر یا کو انسان یوم عید المفر ایک تو ایک قیامت ہے جو فرد کی قیامت ہے موت جب آتی ہے قیامت سورا کل کلزا بلغت اطرافی جب یہ جان آ کے پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں وکیل امن یا کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا بڑے بڑے ریشنلسٹ بھی اس مرحلے پر آ کر بابا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا حکیموں نے جواب دے دیا چلو کوئی تعبیر گندہ کچھ ہو کہیں سے کوئی جھاڑ پھوک کوئی تو ہو کسی طریقے سے ہو تو آخری درجے میں ان کو بھی انسان چیز پکار کر لیتا ہے وکیل امن راک ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا وزن الفراق اور گمان ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے جانا ہے یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاؤ سے بنایا تھا اور یہ یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے بل تفت و بساک اور وہ جو جان چندنی کا عالم ہوتا ہے تو پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہے جان نکلنی شروع ہوتی ہے جسم کے نچلے حصے سے الا رب کا یوم مل اس دن تو تمہیں اپنے ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے پھر بدل گیا قواسی فلا صدق ولا صلاح تو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی ولاکن کا ذبح طلّہ بلکہ جھٹلا دیا اور پیٹ موڑ لی تصویر لفظی ہے جو نقشہ اس وقت ہوتا تھا سما الا بلا تمکتا اور پھر چلا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا جا رہا ہے حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا امشو چلو چلو یہاں سے مشمرو علام آلیہ کو صبر کرو جا کے جمے رہو اپنے آلیہ پر راہ بایا تمکتا اولا لکفا اولا سما اولا لکفا اولا افسوس ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر یہاں سب انسان ہو یوتر کا سودا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کوئی بات پوچھ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جواب تر نہیں کوئی اجر نہیں کوئی سزا نہیں کوئی جزا نہیں الم یا کوئی منی یہ یمنا کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بوند جو ٹپکائی گئی سم مکان پھر وہ ایک جوب کے مانند تھا کہ جو رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمکی ہوئی تھی اللہ قطع کا خالہ کا اسی کو اس نے بنایا اسی میں نفس و نگار بنا دیے اسی میں آنکھیں آ گئیں اسی میں کان آ گئے اسی میں کیا کیا بنایا ظلمات ان سلاس تین تین پردوں کے اندر پجارا محض فوج اسی سے بنا دیے کسی کو نر کسی کو مادہ کسی کو معنف کسی کو مدکر اللہ قادر اللہ یہی جنما ہوتا عقل کے اندھو یہ سوچو وہ ہستی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ اس پر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے جو تمہارا مشاہدہ ہے گندے پانی کے بوند سے افلاطون بھی اسی سے آ گیا اور بکرات بھی اور سکرات بھی اور ظاہر بات ہے انبیاء بھی وہیں سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں ایک ہی استثنا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقی تو سب کہاں سے آئے وہیں سے آئے سارے اولیاء اللہ کہاں سے آئے آئے گندے پانی کی بوند اس سے کیا کچھ وہ بناتا ہے تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مرتا کو زندہ نہیں کر سکے گا اتنا عاجز ہو گیا خوب بالخل بالخلق نمبل بل ہم فی لفظ کے جدید اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے بلا کیوں نہیں پروردگار یقین قادر بلا نہ چھو اللہ کا قادر اللہ آئی تو یہ جلد ہوتا ہم اس پر گواہ ہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفا علی ویات کمبل آیات مذہبی حکیم